وحل العقدة من يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قیامت کے دن جو ہونے والی چیزیں ہیں ان کا مسلسل اور لگاتار آپ لوگوں کے سامنے عقید واسطیہ کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے آج بھی قیامت کے دن ہونے والی ایک عظیم چیز کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا اور وہ ہے پرسرات عربی زبان میں اسے سراعت کہتے ہیں اور سراعت کا لغوی معنی ہے راستہ اور طریقہ لیکن شرعی اصطلاح میں قیامت کے دن سراعت سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے اوپر پل سرات پل نصب ہوگا یا جہنم کے اوپر پل نصب ہے جس کے اوپر سے اہل ایمان گزریں گے اسے سراط کہا جاتا ہے اور ہماری اردو زبان میں اسے پرسرات کہتے ہیں قرآن میں پرسرات کا واضح ذکر تو نہیں ہے البتہ اس کی طرف اشارہ ہے البتہ حدیثوں میں واضح حدیثیں موجود ہیں جن میں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سراعت کا استعمال کیا ہے اور اس پر باقاعدہ اجماع ہے اہل سنت الجماعت کا صلب صالحین کا کہ قیامت کے دن جہنم کے اوپر پلسرات ہوگا اور اس پر سے اہل ایمان کا گزرنا ہوگا اس میں جن لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ خوارج ہیں اور معتزلہ ہیں اور شیعہ وغیرہ ہیں جو غیبیات کو بھی اور قیامت کے اندر ہونے والی چیزوں کو بھی اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر عقل میں آئے گا تو مانیں گے اور اگر عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے تو ایسے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ورنہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن پرسرات ہوگا تو آج اسی کا ذکر ہم آپ کے سامنے اس کتاب کے حوالے سے کریں گے جہاں تک قرآن کی بات ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن میں سراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے البتہ اشارتاً اللہ رب العالمین اس کو بیان کیا ہے اور سورہ مریم کی آیت ہے وہ امن کو اللہ واردہ کا نہربی کا حتم مخدیہ کہ ہر ایک کا اس سے گزر ہوگا اور یہ تمہارے رب کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے حتمی فیصلہ ہے ہر ایک کو اسے گزرنا ہوگا اس آیت کی تفسیر میں جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ سے مراد ہے جہنم کے اوپر جو پل ہوگا اس پل سے لوگوں کا گزرنا یہ مراد ہے یہاں پر جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم الرمایہ کہ لا النار احد الارحد تحت شجرا کہ جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور یہاں درخت سے مراد کیا ہے حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہمارے نے بیعت لی تھی وہ مراد ہے کس چیز کی بیعت لی تھی کہ ہفتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خبر اڑا دی گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو آپ نے لوگوں سے بیعت لی تھی کہ ان کے خون کا بدلہ لینا ہے تو اس کو بیت الرضوا کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے بھی نے فرمایا کہ اللہ رب العامین ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اور وہ تقریباً چودہ سو لوگ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی وہ چودہ سو لوگ تھے چودہ سو صحابہ تھے تو جب نبی نے عائد کیا یہ بیان کیا تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہے کہ امین کو ملا وارد ہوا کہ اس کے اندر سب جائیں گے سب کا گزر ہوگا یا سب وارد ہوں گے اور اللہ رب کا ٹل فیصلہ ہے اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو بیت الرضوا والے ہیں وہ جہنم میں نہیں داخل ہوں گے جبکہ قرآن کی شاید کے عموم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب اس کے اندر داخل ہوں گے سب جائیں گے بھی نے ان سے کہا کیا تم آگے نہیں پڑھتی ہو کہ سم ماننا جلدین تقو و ند ادوالمی افیہ جسیہ کہ ہم جو تقوا والے ہیں ان کو نجات دے دیں گے اور جو ظالم ہیں وہ گھٹنوں کے بل اس کے اندر ہم ان کو چھوڑ دیں گے مطلب یہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا وہی منکم اللہ وار سے کہ جہنم میں دخول کہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ماں نے بھی نے فرمایا کہ نہیں داخل ہونا یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں مراد کیا ہے اس کے اوپر سے گزرنا کوئی منکم اللہ وار دعا جو ہا کی ضمیر ہے یہ ضمیر مونس ہے اور جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تم میں سہرے اس کے اوپر سے گزرے گا تو آیت کریمہ سے یہی مراد ہے کہ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس پل سے لوگوں کا گزرنا تو قرآن میں گرچہ وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے لیکن حدیث کی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اشارتاً اللہ رب اس کا ذکر کیا اور یہ بات بار بار آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہو یا نہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا ہے حدیث میں آ گیا اس پر علماء کا اجماع ہے سلب سال کے بات ہمارے لیے کافی ہے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اصول اور مبادی بیان کیے ہیں تفصیلات ڈیٹیلس آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حدیث بھی وہی ہے اور حدیث میں اگر وہ آ گیا وہ ہمارے لیے کافی ہے اس پر ایمان لانا ہماری عقل میں آئے نہ آئے جو معتزلہ ہیں جنہیں عقل پرست کہا جاتا ہے جو عقل کی بنیاد پر تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں سے سے مراد کیا لوگ ہوتے راستہ مراد لیتے ہیں کہ جنت میں جانے والا راستہ مراد ہے یہاں پہ حالانکہ یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے یہاں پر مراد کیا مرسرات مراد ہے جیسا کہ مددی نے خود اس کی تفصیل بیان کی کہ پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب ہے اور اس سے اہل ایمان گزریں گے تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے یہ بنیادی بات ہے جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں آ گیا الحمد حدیث میں آ گیا الحمد دونوں وہی اللہ رب العامن کی طرف سے ہیں کچھ باتیں اللہ رب العامن نے قرآن میں بیان کی ہیں کچھ باتیں اللہ رب العامن نے اپنے نبی کو وہی کے ذریعے سے بتائی تو ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کر دیا تو یہ حدیث میں اگر آ گیا تو یہ بھی کافی ہمارے لیے قرآن میں ہر چیز کا آنا ضروری نہیں ہے قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں قرآن کریم کے اندر کھانے پینے کی بات اگر کریں تو کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حالانکہ حدیث اس کو حرام قرار دیا گیا شیر بلی چیتا چوہا یہ سب کھانا شیر یہ سب کھانا ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے آپ قرآن میں نہیں پائیں گے لیکن حدیثوں میں ہے کہ چیز حرام ہے اس لیے آج دنیا کا کوئی مسلمان شیر چیتا بلی نہیں کھاتا کیوں وہ یہ نہیں کہتا قرآن میں ذکر نہیں ہے حدیث میں آگے ہمارے لیے کافی ہے تو اس طریقے سے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں نماز کے پڑھنے کا ذکر نہیں کہ نماز آپ کو پڑھنا ہے کیفیت نہیں بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے نماز قائم کرنا کیسے قائم کریں گے کیسے پڑھیں گے کتنی رکاوت پڑھنا ہے کتنا رکو کرنا ہے کتنا سجدہ کرنا ہے تشود میں کیا پڑھنا ہے رکو میں کیا پڑھنا سجدے میں کیا پڑھنا یہ سب چیزیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی کہاں ملیں گی حدیثوں کے اندر ملیں گی تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں ہے الحمد نہیں ہے حدیث کے اندر الحمد دونوں وہی ہیں دونوں کا ماننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہیں تو جو موتضلا ہیں ایک بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے جو چیزیں قرآن میں نہیں ہے ان تمام چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے وہ جو غیبیات ہیں قیامت سے متعلق ہیں غیب سے متعلق ہیں ان چیزوں کو بھی اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں عقل میں اگر آ جائے تو مانیں گے عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن و حدیث کو معیار نہیں بناتے ہیں کس کو معیار بناتے ہیں اپنی عقل کو قرآن مخلوق یہ انسان کی عقل مخلوق ہے اور انسان کی عقل محدود بھی ہے انسان کی عقل کے اندر ہر چیز نہیں آ سکتی ہے ہر چیز انسان کی عقل کے اندر نہیں سما سکتی ہے اور سب کی عقلیں بھی مختلف ہوتی ہیں ایک چھوٹے بچے کو آپ یہ سب ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں چھ سال سات سال کا بچہ تو کیا سمجھے گا نہیں اس کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی اس لیے انسان کی عقل محدود ہوتی ہے اللہ رب العامین نے جو بتا دیا اس پر ہمارے لیے ایمان لانا واجب اور ضروری ہے عقل اسی اللہ نے ہم کو دی ہے کہ ہم قرآن اور عدیث کو سمجھیں اس کے بارے میں غور و خوض کریں اس کے اس کے تعلق سے جو ہے ہم اس پر عمل کریں اس میں کیا چیزیں بیان ہوئی اس کے تعلق سے ہم غور و خوض کریں گے اللہ رب العامین ہم کو اس لیے عقل دیا عقل اس لیے نہیں دیا ہے کہ جو غیبیات ہیں غیب سے متعلق چیزیں ہیں جو ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہماری عقل کے اندر نہیں سما سکتی ان کی کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تفصیل کا علم ہمارے پاس نہیں ہے ان چیزوں کو ہم اپنی عقل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو چیز نہیں ہو سکتی ہے عقل کے اندر چیز نہیں ہوتی جسے انسان آپ کا موبائل ہوتا ہے آپ دیکھیں موبائل بھی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے آپ جب ہوائی جہاز میں چڑھ جاتے تو موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے یا دیکھیے نیٹ ہوتا ہے نیٹ کا بھی ایک حد ہوتی ہے کچھ دور تک وہ نیٹ پکڑتا ہے لیکن اسے اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو نیٹ نہیں پکڑے گا وائی فائی نہیں پکڑے گا کیونکہ آپ دور چلے گئے ہیں اس کی ایک رینج ہوتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے ایسے انسان کی عقل اس کی ایک حد ہے یہ جو غیبیات ہیں وہ ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا تجربے سے حاصل ہونے والی بھی چیز نہیں ہے کہ انسان تجربہ کر کے دیکھ لے کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں ہے کہ انسان اس کو تجربہ کرے اس کا تعلق دار و مدار حدیث پر ہے وہیں پر ہے قرآن اور حدیث یعنی وہیں پر ہے تو اس لیے عقل میں آئے نہ آئے جیسے دنیا کی بہت ساری باتیں ہم مانتے ہیں اگرچہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ایسے ہی اللہ ابراہم دنیا کا خالق اور مالک ہے اس نے بیان کیا اس نے بتایا انسان کی ایجاد کردہ چیزوں کو تو ہم مان لیتے ہیں چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے لیکن اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو ہم نہیں مانتے ہیں جس نے عقل پیدا کیا ہمارے اندر انسانوں کو پیدا کیا پوری دنیا کو پیدا کیا تو اس لیے اگر سے عقل کے اندر نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کا انکار کر دے اس کا مطلب یہ کہ انسان اس کو مانے کیونکہ غیبیات سے متعلق اصول یہ ہے تسلیم کرنا تصدیق کرنا ایمان لانا ہم نے تسلیم کر لیا ہم نے مان لیا ہم اس کو سچ مانتے ہیں کیونکہ اللہ ہر غلامی نے بیان کیا نبی نے بیان کیا اس لیے ہم اس کو سچ مانتے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا اگر یہ چیز پوری تفسیر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں آتی تو یہ بنیادی بات ہے اس کو ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تو قرآن میں گرچہ ذکر نہیں ہے لیکن حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے جیسا کہ شاید کی تفسیر میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی دوسری دلیل یہ ہے وہ بھی بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے سب ماتا بل جسری بل جسر فیوج آلو بئی نہ جہنم کہ ایک جسر یعنی پل ہوگا جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا یا نصب ہوگا جہنم کے اوپر نصب ہوگا پل یہ تو جسر کہتے ہیں پل کو اور یہاں سراس امراد وہی پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب ہے جس کے اوپر سے اہل ایمان گزریں گے تو حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے ایسے ہی اور بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح سنن ترمزی کی حدیث ہے اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ کہ رد الناسو انار سم ضرور درون بعمال کہ لوگ جہنم کے آس پاس آئیں گے جہنم پر ان کا عروج ہوگا جہنم کے پاس جائیں گے سم اس ضرور انہ بے پھر لوگ ہٹا دیے جائیں گے جہنم سے اپنے اعمال کے مطابق اگر آپ کا عمل درست ہے عقیدہ و منحص صحیح ہے عمل ہے آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس جہنم سے آپ کو بچا دے گا اور اگر انسان کا عقیدہ اور امام درست نہیں ہے تو پھر انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا تو اللہ کے سر کی صدی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سرات ہوگا پل سرات ہوگا اور جس سے اہل ایمان گزریں گے اور اس کے اوپر اجماع بھی ہے اور جن علماء نے اجماع ذکر کیا ہے ان میں سے ابن جریر ہیں امام نوی ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جس کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایسے ابن ابوالعز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عقید تحاویہ کی شرح کی ہے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ تحاویہ اس کتاب کے انہوں نے شرح کی انہوں نے اجماع نقل کیا ہے ایسے امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کا اجماع نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن السرات ہوگا اور جس پر سے لوگوں کا گزر ہوگا امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور و حقن یہ جو پلسرات حق ہے برحق ہے یہ اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے قیامت کتنی چیز واقع ہوگی ویسے امام سفیان ابن عائنا بہت بڑے امام تھے حدیث کے و تعدیل کے وہ بیان فرماتے کہ اسنت و اشرا دین دس چیزوں کا نام ہے فمن کن نفی ہے فقت استقمل سننا جس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں اس نے دین کو مکمل کر لیا امن ترک امین آشین فقط ترک سننا اور جس نے دس چیزوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دی اسے دین کی ایک بنیادی ایک چیز اس نے چھوڑ دیا یہاں سے مراد دین ہے تو کیا فرمایا اس بات القدر قدر کا اس بات یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ تقدیر اللہ نے ہم سب کی بنائی یہ ضروری ہے اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے تقدیر پر ایمان لانا شبری تقدیر پر وہ تقدیم و ابی بکرین و عمر اور ابو بکر اور عمر کو مقدم کرنا تمام صحابہ پر ان کو فضیلت دینا ابو بکر و عمر کو یہ تمام صحابہ میں کون افضل ہیں ابو بکر عمر ہیں پھر عثمان پھر علی رضی اللہ تعالیٰ پھر چھ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تو اس طریقے سے یہ بھی دین ہے الحوض حوض یہ بھی قیامت کے دن ہوگا الشفاعہ شفاعت ہوگی قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے آگے اس کا ذکر آئے گا المیزان میزان ہوگا میزان کا بھی ذکر ہو چکا اس سے پہلے جس پر لوگوں کے حمال تولے جائیں گے اشرات اور پلسرات ہوگا یہ سب دین میں سے ہے ایسے ابو ذرا راضی اور ابو حاتم الراضی رحمۃ اللہ علیہما اپنے وقت کے بہت بڑے جر القدر محدث اور جر و تعدل کے امام تھے وہ فرماتے ہیں دونوں کہ ادرکن العلماء فی جمیل امسار و عراقن و شام و یمن کہ ہم نے تمام شہروں میں علماء کو پایا حجاز میں یعنی مکہ مدینہ اور ریاض اور اور قسیم کے جو سب علاقے سب حجاز کہلاتے ہیں عراق اور شام میں اور یمن کے اندر ہم نے تمام علماء کو کیا پایا فقان من مذہب بن مذہبہم اور ان کے عقیدے میں مدامے میں سے تھا کہ پلسرات قیامت کے دن ہوگا اور یہ حق یہ تو اس طریقے سے علماء کے اس کے تعلق سے اقوال بھی موجود ہیں اور اس پر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس پر جو ہے علماء کا علماء نے اجماع نقل کیا ہے ابوالحسن شری عشری نے قاضی ایاز نے ابن و نے ان تمام علماء نے بھی اس کے تعلق سے اجماع نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن پرسرات پر تمام علماء کا سلب اجماع ہے اس کے تعلق سے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرسرات کے تعلق سے وہ اشراط منصوب ان نے جہنم کی جو پرسرات ہے جہنم کی پشت پر نصب ہے متن کہتے ہیں پشت یعنی اس کے اوپر اور جہنم کے اوپر اس کو نصب کیا جائے گا یا نصب ہے جہنم کے اوپر یہ پرسرات موجود ہے جیسے جہنم موجود ہے جنت موجود ہے ہاؤس موجود ہے ایسے یہ بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے اور اسے نصب کیا گیا ہے جہنم کے اوپر پھر آگے فرماتے کہ وہ بل الجنت و نار یہ وہ پل ہے جنت جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے یہ بات زیادہ واضح نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان اگر آپ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے اوپر نہیں ہے جہنم کے بعد ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کیونکہ جنت کب کہاں ہے جہنم کے بعد ہے تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ وہاں پر یہ نصب ہے حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ جہنم کے اوپر یہ نصب ہے ہو سکتا ہے امام کا مقصد یہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ جو پلسرات ہے جنت سے پہلے یہ ان کا مقصد ہو ورنہ خود انہوں نے بیان کیا کہ جہنم کے پشت یا جہنم کے اوپر نصب ہے اور جب جہنم کے اوپر نصب ہے تو جنت اور جہنم کے درمیان میں نہیں ہو سکتا یہ بات شمار کیوں نہیں آ رہی ہے کیونکہ جہنم پہلے ہے جنت بعد میں ہے اگر آپ دونوں کے درمیان سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے اوپر نہیں ہوگا پل یہ کہاں پر ہوگا جہنم کے بعد یہ پل ہوگا دونوں کے درمیان جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا حالانکہ خود انہوں نے بیان کیا کہ جہنم کے اوپر پلسرات نصب ہے تو ان کا مقصد یہ ہوگا غالباً کہ یہ جنت سے پہلے ہے پلسرات اس لیے اس طرح کی انہوں نے تعبیر کی ہے ورنہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ جہنم کے اوپر یہ ہے یہ جو پلسرات ہے جسے سارے اہل ایمان گزریں گے یہ جہنم کے اوپر نصب ہے جنت اور جہنم کے درمیان یہ نہیں ہے یہ جو پلسرات ہے اس کی جو صفات ہیں وہ بھی حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا اسی طریقے سے اس کے اندر انکش ہوں گے لوہے کی میخ ہوں گی کنڈے ہوں گے لوہے کی سلاخیں ہوں گی اور وہ سب سلاخیں لگی ہوں گی جو لوگ گزریں گے وہ سلاخیں ان کو اپنی طرف کھینچیں گی ان کو اپنی طرف کھینچیں گی تو یہ پلسرات کا وس بیان کیا گیا حدیثوں کے اندر کہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا اس کے اندر میخ یعنی کھوٹے اور جو ہے کیا نام ہے کنڈے لگے ہوں گے سلاخیں لگی ہوں گی لوہے کی اور جو لوگ اس سے گزریں گے یہ ساری چیزیں اسے اپنی طرف کھینچیں گی لیکن جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا اعمال ہوں گے وہ وہاں سے گزر جائے گا اور جن کے ایمان اور عمل کے اندر کمی ہوگی تو پھر وہ کھینچنے میں یہ ساری چیزیں کامیاب ہو جائیں گی اور اس طریقے سے انسان جہنم کے اندر گر جائے گا جیسا کہ آگے یہ ساری باتیں آئیں گی اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر علیہ الناس و قدر عام کہ لوگ اپنے اعمال کی مقدار سے اس پرسرات کے اوپر سے گزریں گے یعنی جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق وہ گزرے گا اگر انسان دنیا میں شرات مستقیم پر قائم رہا ہوگا اور دین میں برسرہ کے حصہ لے رہا ہوگا سبقت کر رہا ہوگا تو قیامت کے دن بھی پرسرات سے اسی تیزی کے ساتھ گزرے گا اور اگر وہ دنیا کے اندر تاخیر کرنے کا عادی ہوگا دین پر عمل کرنے میں تاخیر ہوگی اس کے ہاں مسابقت نہیں ہوگی اور اس طریقے سے کوتاہیاں ہوگی تو اسی طریقے سے انسان اپنے عمل کے مطابق وہاں سے گزرے گا تو انسان کے جو اپنے اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہاں سے ان کا گزر ہوگا یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا پلسرات کے اوپر سے تمام لوگ گزریں گے کفار بھی اہل ایمان بھی یا صرف اہل ایمان گزریں گے عام طور پر لوگوں کے اندر مشہور یہی ہے کہ تمام لوگ گزریں گے اور مجھے بھی آج تک یہی بات معلوم تھی لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ نہیں یا دو دن پہلے کہ پلسراز سے کفار کا گزر نہیں ہوگا پلسراہ سے صرف اہل ایمان گزریں گے اور اس پر تقریباً علماء کا اجماع ہے تقریباً اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ پلسراد پیسے کفار کا گزر نہیں ہوگا کن کا گزر ہوگا جو اہل ایمان ہے کیوں اس لیے کہ پلسرات کیوں بنائی گئی ہے جنت میں جانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اور یہ جہنمی ہیں ان کو وہ جو کفار ہیں منافقین وغیرہ ہیں وہ سب کے سب جہنم کے طرف ان کو ڈھکیل دیا جائے گا لہذا ان کو پلسرات کے اوپر سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کن کی ضرورت پڑے گی جو اہل ایمان ہیں جو جنت میں جا سکتے ہیں ان کے لیے یہ تو جنت کے ادھر جائیں گے ہی نہیں اس لیے ان کا پلسرات سے گزر نہیں ہوگا یہی بات تقریباً تمام علماء نے بیان کیا ہے حالانکہ ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ تمام لوگ گزریں گے کافر بھی گزرے گا اور پھر نیچے گر جائے گا ایسا نہیں ہے کافر پرسرات کے اوپر سے نہیں گزرے گا کافر کیا نام ہے وہ کیا وہ یعنی اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا پرسرات کے اوپر سے اہل ایمان گزریں گے ہر نبی کی امت کے لوگ جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس پر سے گزریں گے کفار مشرقین منافقین وغیرہ نہیں گزریں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کے طبقات ہیں سات طبقے ہیں جہنم کے اور سب سے جو جو پہلا طبقہ ہے ساتواں جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور اسی طبقے کے اندر جو اہل ایمان کے گنہگار لوگ ہیں اسی طبقے کے اندر رہیں گے ٹھیک ہے اور جو منافقین وغیرہ ہیں کفار ہیں یہود و نصارہ ہیں وہ سب کے سب نچلے طبقے کے اندر رہیں گے آخر بعد والے طبقے میں سب سے نچلے طبقے میں کون رہے گا منافق رہے گا سب سے نچلے طبقے کے اندر اس کے بعد دوسرے طبقے میں یہود ہیں پھر تیسرے طبقے کے اندر نصارہ ہیں چوتھے طبقے کے اندر ایسے جو ہے جو آتش پرست وغیرہ ہیں وہ لوگ ہیں پانچویں طبقے کے اندر جو مشرقین عرب ہیں وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے طبقات ہیں یہ جہنم کے تو جو ساتواں طبقہ ہے جو سب سے خفیف ہلکا ہے جس میں عذاب زیادہ نہیں ہوگا کم ہوگا اس طبقے کے اندر کون لوگ رہیں گے جو اہل ایمان ہیں لیکن انہوں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تو اس گناہ کی وجہ سے وہاں وہ لوگ جائیں گے پھر اللہ رب العالمین ان پر رحمت کرتے ہوئے اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر جائے گا تو جب یہ پلسراج ساتویں طبقے کے اوپر ہے اور جو کفار ہیں وہ نچلے طبقوں کے اندر رہیں گے تو اس لیے مناسب کیا ہے کہ اہل ایمان ہی کا گزر ان سے ہوگا گلسراد کے اوپر سے کیونکہ وہ سب نچلے طبقے کے اندر رہیں گے کفار اور منافقین وغیرہ نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تو اسناے سے بھی پرسرات پر سے انہیں لوگوں کو گزر ہوگا جو اہل ایمان ہوں گے اہل ایمان کیونکہ وہ ساتواں طبقہ ہے وہ جہنم جہنم کے کے کے کے ساتویں طبقے اوپر سات طبقات ہیں اس تو جو ساتواں طبقہ اس کے اوپر یہ پرسرات ہوگا اور ساتویں طبقے میں کون جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے ایمان لانے والے گنہ گار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کیا ہوگا وہ لوگ جائیں گے اس کے اندر اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا تو وہ جب ساتویں طبقے کے میں جائیں کے اوپر ہے اور ساتویں طبقے میں کفار نہیں رہیں گے منافقین نہیں رہیں گے تو اس لیے ان کو پرسرات کے اوپر سے گزرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو پرسرات سے پہلے ہی ان کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی تو یہ آج ایک بات یاد رکھ لیں کہ پرسرات پر سے کفار کا گزر نہیں ہوگا پرسرات پر سے اہل ایمان کا گزر ہوگا اب اہل ایمان میں دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک وہ ایمان جو اللہ پر ایمان نبی پر ایمان آخت پر ایمان لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ لوگ بھی پرسرات پر سے گزر سکتے ہیں اس کے تعلق سے کوئی واضح روایت اور حدیث اور علماء کا قول مجھے نہیں ملا لیکن اگر ان کے ہاں شرک ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ رہیں گے واپس نکل نکالے جائیں گے لیکن اگر ان کے پاس شرک نہیں ہوگا بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے اللہ نے ان کو معاف بھی نہیں کیا ہوگا جہنم میں جائیں گے تو جتنا اللہ رب العامی نے ان کے لیے سزا مقدر کی ہوگی وہ سزا ملے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن جو حقیقی کفار ہیں اور جو حقیقی مشرقین ہیں منافقین ہیں ان لوگوں کا گزر پلس رات کے اوپر سے نہیں ہوگا تمام اہل ایمان حتیٰ کہ انبیاء کا بھی گزر پلس رات کے اوپر سے ہوگا انبیاء بھی پلس رات پر سے گزرے گا اللہ مسلم سلم سلم کہیں گے اللہ میری حفاظ فرما اللہ مجھے سلامت رکھ اللہ مجھے سلامت رکھ اللہ میں تجھے سلامتی کی دعا کرتا ہوں اہل ایمان کہیں گے انبیاء کہیں گے اور اس طریقے سے وہاں سے گزریں گے تو پرسرات پر سے صرف اہل ایمان کا گزر ہوگا جو کفار اور منافقین وغیرہ ان کا گزر نہیں ہوگا ان کے گزرنے کی جو کیفیت ہوگی ان کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگی اس کے تعلق سے امام رضب رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایمان اور عمل ہی شرات مستقیم ہے جس پر چلنے کا اللہ رب العامی نے حکم دیا ہے اور جس کے طلب کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے ہم دیکھیے نماز میں کیا کہتے ہیں ایک دنوں سراط المستقیم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں استقامت کریں اور اسی کے اوپر چلیں تو جو آدمی دنیا میں سرات مستقیم پر قائم رہے گا جس طریقے سے ہوگا وہ ظاہری اور باطنی طور پر تو وہ قیامت کے دن اسی طریقے سے پرسرات پیڑ پیر سے وہ گزر جائے گا لیکن اگر دنیا میں وہ شرات مستقیم پر صحیح طریقے سے قائم نہیں رہا بلکہ اس نے انحراف کیا گناہ کا ارتکاب کیا شہبات اور شبہات کے اندر وہ پڑ گیا تو پھر آخرت کے اندر جس طریقے دنیا میں شہبتوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا شبہات نے اپنی طرف کھینچ لیا اور دین پر عمل پیرا نہیں ہوا ایسے قیامت کے دن پرسرات کے اوپر جو میخیں ہوں گی جو لوہے کی سلاخیں ہوں گی وہ اپنی طرف اس کو کھینچ لیں گی اور جہنم میں داخل کر دیں گی بہت پیاری بات کہی انہوں نے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آخرت میں سرات پر آپ صحیح طریقے سے گزرنا چاہتے ہیں پار کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں ایک شرات موجود ہے شرات مستقیم آپ اس پر قائم رہیے اگر آپ اس پر قائم ہیں عقیدتاً منہجن عملاً ظاہر میں بھی باطن میں بھی ایسا نہ ہو کہ انسان ظاہر میں تو نظر آئے لیکن اس کے باطن میں اس کے دل میں ایمان نہ ہو شک اور شبہ ہو نہیں ظاہر اور باطن دونوں اگر اس کے اندر عقیدہ اور تمام چیزیں درست ہیں تو قیامت کے دن سرات مستقیم پر آسانی سے گزر جائے گا لیکن اگر دنیا میں سرات مستقیم پر اس کا انحراف ہے اور اس کے یہاں گناہوں کا کے ہے منحص کے اندر کمی ہے اور اس طریقے سے صاحب کے عقیدے اور منحص پر نہیں ہے مان لیجئے تو قیامت کے دن بھی پرسرات سے گزرنے کے لیے اس کی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طریقے سے شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسرات المستقیم کے تعلق سے کہ اصل و فل اور الجنہ کہ جو پرسرات ہے اس کی اصل زمین میں ہے اور اس کا آخری سرا کہاں ہے جنت تک لے جانے والا ہے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے سرات بھیجا ہے سرات مستقیم دین یہ دنیا میں اگر آپ صحیح طریقے سے ہیں جس کی اصل دنیا میں ہے تو پھر آپ گویا کی جو آخرت کے اندر سرات مستقیم ہے اس پر بھی آپ آسانی سے پار کر جائیں گے جی ہاں تو انسان ہم سب کو اپنی صلاح کرنی چاہیے اور جو سرات مستقیم اللہ رب نبی کے ذریعے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس پر انسان کو پابندی کے ساتھ اس پر قائم رہنا چاہیے تاکہ آخرت کے دن وہ پرسرا سے اپنے آپ کو نجات دلا سکے تو مصنف فرماتے ہیں کہ امر علیہ و علا قدر عام علیہم کہ لوگ اپنے اعمال کے تناب سے پل پلس سے گزریں گے یہاں اناس مراد شیخ ابن سمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل ایمان ہیں اس سے مراد کفار نہیں ہیں کیونکہ کفار کو جہنم میں گھسیٹ کر کے داخل کیا جائے گا ان کو پل سراج کے اوپر سے گزارا نہیں جائے گا کیونکہ ان کے بارے میں تو واضح یقین ہے کہ وہ سب کے جہنم کے اندر جائیں گے ان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے اہل ایمان کے بارے میں ہے کہ کچھ جنت کے اندر جائیں گے کچھ گناہوں کو جہنم کے اندر جائیں گے اس لیے ان کو گزارا جائے گا البتہ جو کفار وغیرہ ہیں وہ ان کو جہنم میں گھسیر کر کے داخل کیا جائے گا اس لیے ان کا پولیس راہ سے گزر نہیں ہوگا لہذا اناس سے مراد یہاں پر سارے لوگ نہیں ہیں یہاں پر اناس سے مراد کون ہے اہل ایمان اب لوگوں کے گزرنے کی کیفیت کیا ہوگی دس کیفیت حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر دس کیفیت تمام حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو بات سمے آتی ہے کہ دس طرح کی کیفیات ہوگی لوگوں کے جہنم کے اوپر جو پل ہے اسے گزرنے کی سب سے پہلی کیفیت فمن محمد یمر کلم البصر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے تک جو مدت ہے اسی مدت کے اندر جہنم پلسرات کو پار کر جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان میں تقوا میں عقیدے میں عمل میں سب سے اونچے معیار پر فائز ہوں گے وہ لوگ ہوں گے پلک جھپکنے میں کتنی ٹائم لگتا ہے بہت معمولی پلک جھپکیا آپ لوگ اپنا دیکھیے کتنا وقت لگتا ہے کچھ وقت نہیں لگتا ہے تو انسان کتنا اتنا عقیدہ اور ایمان عمر صالح ہوگا اسی کے مطابق انسان تیزی کے ساتھ گزر جائے گی یہ پہلی قسم ہوگی گزرنے والوں کی جو بڑی تیزی کے ساتھ فوراً گزر جائیں گے جی اللہ کے نیک بندے صلحہ محدین متبین سنت اور اس طریقے سے امبیا شہدا صلحہ اور صدیقین اور متقین جن کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں دینداری تقوا ہے بدعت خرافات شرک نہیں اور اس طریقے سے اور ظلم نہیں لوگوں کے اوپر لوگوں کے حقوق کھانے کا ذکر جو ہے کوئی چیز نہیں ان کے نہ پائی جاتی ہے ایسے سارے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انہیں لوگوں میں سے بنائے وہ مینو میمر و کلبرق یہ دوسری قسم ہے جو بجلی کے طریقے سے گزریں گے بجلی بھی بہت برق جو ہوتی بہت تیز رفتار ہوتی ہے تو ان کا وہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بجلی کے طریقے سے گزر جائیں گے امن ہم میمر کر ریح اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز ہوا کے طریقے سے گزر جائیں گے آپ دیکھیں تیز آندھی آتی ہے طوفان آتا تیز ہوا چلتی ہے اس کی بھی رفتار بہت تیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز ہوا کے مانند وہاں سے گزر جائیں گے امن ہم میمر کل فرش الجواد یہاں پر وہ چوتھی جو قسم ہے تیز بارش کی وہ امام نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے لیکن بعض حدیثوں کے اندر تیز بارش کا بھی ذکر آتا ہے جیسے بہت تیز بارش ہوتی نا کتنی تیزی کے ساتھ اوپر چاہتی ہے اور گزرتی جاتی ہے اس طریقے سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گزریں گے پانچویں و میمر و کلفرسل جواد تیز رفتار گھوڑے کی طریقے سے گزریں گے یہ پانچویں قسم کے لوگ ہوں گے آپ دیکھیے سب سے جو نیک عمل والے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بعد کچھ کمی آئے گی کچھ کمی آئے گی تو پانچویں نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو تیز گھوڑے کی طریقے سے گزریں گے چھٹے وہ ہوں گے امن میمر امرکار قابل ابل اونٹ کی چال جس طریقے سے اونٹ چلتا ہے اس طریقے سے کچھ لوگ گزریں گے بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے جو ہے چھٹے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو تیز دوڑ انسان جب دوڑتا ہے تیزی کے ساتھ اس طریقے سے انسان گزر جائے گا یہ چھٹے نمبر یہ چھٹی قسم کے لوگ ہوں گے ساتویں اونٹ جو یہاں پر مسلم نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے اونٹ چلتا ہے اس طریقے سے کچھ لوگ گزر جائیں گے اور آٹھویں کون لوگ ہوں گے اومن میا ادو ادون کی جو عام چال کے طریقے سے چلتا ہے وہ لوگ جو ہے اس میں سے گزریں گے ٹھیک ہے نمبر نو گرتے پڑتے ہوئے لوگ گزریں گے امین امیہ و وظحفا گرتے پڑتے ہوئے لوگ جو ہے گزریں گے دسویں ہوں گے جو پیٹ کے بل رگڑتے ہوئے آپ دیکھیں نا چھوٹا بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو پہلے تیز سے پیٹ سے چلنا شروع کرتا ہے جو ہے گھسیٹتے ہوئے تو اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے تو یہ جن کا جس قدر عمل ہوگا اس کے مطابق لوگ قیامت کے دن گزریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ اومینختف و خطفن اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اچک لیا جائے گا وہی القافی جہنما اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اچک لیا جائے گا یعنی ان کے پاس برے اعمال بھی ہوں گے گناہ بھی ان کے پاس ہوگا تو یہ جو میخے ہوں گی لوہے کی اور جو سلاخیں ہوں گی وہ اپنی طرف سے ان کو کھینچیں گی اور اس طریقے سے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا فعین الجسر علیہ ہے کیونکہ یہ جو جس رہے پل اس کے اوپر نوکیلے جو ہے میخ ہیں نوکیلے کیا ہیں میخ ہیں اس کے اوپر تخت فنا سب امالح جو لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اچک لیں گے اگر برا عمل ہوگا تو پھر وہ ان کو اچر لیں گے اور اس طریقے سے انسان جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا جہنم کے اندر چلا جائے گا تو یہ پلسرات کے تعلق سے تھا اس کی صفات اور پلسرات پر گزرنے والے لوگوں کی کیفیت پھر آگے مصنف فرماتے ہیں فمن مر مرشرات ادخل جنا جو پلسرات پار کر جائے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا لیکن فوراً داخل نہیں ہوگا حدیث کے اندر آتا جیسا کہ آگے مصنف بیان بھی کریں گے کہ آگے ایک پل آئے گا اس پل پر بھی سب لوگوں کے دلوں کی صفائی کی جائے گی اور جنت میں کب داخل ہوں گے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے تب جنت میں داخل ہوں گے اور پلسرات کو سب سے پہلے اگر کوئی پار کرے گا کوئی ذات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے انبیاء میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرات کو پار کریں گے اور امت میں سب سے پہلے آپ کی امت سرات کو پار کرے گی جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے فانا اولو من اجوز ہو سب سے پہلے میں پار کروں گا اور پھر میری امت کے لوگ ساری امتوں میں سب سے پہلے ہماری امت کے لوگ پار کریں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو ہماری امت ہے یہ دنیا میں بعد میں آنے والی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والی اگر جو لوگ مجھ سے پہلے آئے لیکن جنت میں بعد میں جائیں گے وہ اور یہ اس امت کا اعجاز ہے اور اس امت کی خصوصیات ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا کیا دنیا کے اندر بہت ساری خصوصیات اور آخرت کے اندر بہت ساری خصوصیات انہی میں سے خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے امت جنت میں جائے گی سب سے پہلے امت تمام امتیوں میں پرسرات پار کرے گی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے اس پرسرات کو پار کریں گے تو فرماتے ہیں کہ جو پرسرات کو پار کر جائے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا فیض ابرو علیہ جب اس کو پار کر جائیں گے وقفو یا وقف علاقن طرح بین الجنت و نار لوگوں کو جنت کے درمیان ایک چھوٹا سا پل ہوگا وہاں ان سب کو روک دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان یہ سرات الگ ہے جس کا ذکر ہوا ہے دوسرا پل ہے یہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے یہاں بھی ان لوگوں کو جو جنت کا پروانہ جنہیں مل گیا اور جنہوں نے پلسرات کو پار کر لیا وہ سب کے سب وہاں پر روک دیے جائیں گے وہاں پر ان سب کو روک دیا جائے گا فیقت ممباز پھر کیا ہوگا ہر ایک کو ان ان کے بعض لوگوں سے قصاص لیا جائے گا قصاص یعنی اگر دنیا میں کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہوگا یا کوئی چیز ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے ان کو قصاص اور یہ قصاص وہ نہیں ہے جو میدان محشر کے اندر ہوگا یہ الگ سے قصاص ہے تاکہ دلوں کی صفائی کر دی جائے اور اس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر کسی کے تعلق سے بھی کوئی رنجش اور کوئی عداوت اور کوئی نفرت نہ رہے یہ دوسرا قصاص ہے جو میدان محشر میں قصاص ہوگا وہ عام ہوگا یہ دوسرا خاص قصاص ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان پر جو نصب ہے وہاں پر یہ چیزیں کی جائیں گی فیضہ خود زیبو و نقو جب ان کے دلوں کی صفائی کر دی جائے گی ان کے دلوں کی پاکی اور صفائی کر دی جائے گی صاف کر دیا جائے گا الحم فی الحمد خخ ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی تاکہ جب انسان جنت میں داخل ہو تو اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بھی رنجش اور عداوت اور کوئی نفرت نہ رہے اس لیے دلوں کی صفائی کے بعد لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ او میں استفت ہو بابل جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازہ کن کے لیے کھولا جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا ہمارے نبی کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جو ہے جنت دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا یا جنت کے دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا اور پھر اس کے بعد میرے لیے کھولا جائے گا اور ایک حدیث کے الفاظ میں ہیں کہ میں قیامت کے دن جنت کے اندر دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو اس پر جو خازن ہوگا جنت کا دروازے کا جو ذمہ دار ہوگا وہ دریافت کرے گا آپ کون ہیں تو میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے جنت دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ اس طریقے سفارش کریں گے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے جنت میں داخلے کی سفارش کی جائے گی اور جب اللہ رب العامین آپ کی سفارش قبول کرے گا اس کے بعد جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر پلسرات پار کر گئے دلوں کی صفائی ہو گئی اور فوراً جنت میں چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العامین اب جنت کے دروازہ تو اہل ایمان کے لیے کھول دے جنتیوں کے لیے کھول دے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا جو اس کے ذمہ دار ہوں گے پھر ان کے دروازوں کو کھولا جائے گا اور اس طریقے سارے اہل ایمان جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اس طریقے کا یہ قیامت کے دن یہ سارے معاملات جو ہے پیش آئیں گے پھر آگے فرماتے مسلم رحمۃ اللہ علیہ و اولو میں امت ہوں اور امتیوں میں سب سے پہلے جس جو امت داخل ہوگی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جیسا کہ آپ کے اس سے پہلے بیان کیا گیا اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے نہ السابقون الاولون یوم القیامہ ہم قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں پہلے پہل رہنے والے ہیں بید ان حمود الکتاب من قبلنا ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل کتاب کو یا ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کو ہم سے پہلے کتاب دیا گیا وہ اوتینہ ممبادین اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی لیکن جن آخرت کے اندر ہم سب سے پہلے پہل رہیں گے اسے آپ دیکھیے سب سے پہلے یہ امت ہاؤس سے ان کو پانی ملے گا سب سے پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے پلسرات یہ پار کریں گے سب سے پہلے جنت کے داخل کریں گے تو آخرت میں یہ سب سے آگے رہیں گے تمام امتوں میں اگرچہ دنیا کے اندر آنے کے لحاظ سے آخر میں آئے لیکن آخرت میں تمام چیزوں میں سب سے آگے امت رہے گی اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں جو اللہ رب العلامی نے عطا کیا اور ایک دوسری بات کے اندر ایسے مسلم کے اندر کہ اولون یوم القیامہ کہ ہم دنیا کے لحاظ سے تو آخر میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے پہل ہمارا سب کچھ معاملہ ہوگا وہ نہ اول میت خل اور ہماری امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی تو امتیوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جنت کے داخل ہوگی اور انبیاء میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے داخل ہوں گے جیسا کہ حدیثوں کے اندر سراحت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن پرسرات ہوگا اور یہ حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے اور اس پر اہل ایمان کا سلب صارحین کے اجماع اور عقیدہ ہے اور اس کا انکار انہوں نے کیا ہے جو اہل بدعت ہیں جیسے خوارج ہیں اور روافظ ہیں اور معتزلہ ہیں جو دین کو غیبیات کو اور آخرت کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو عقل میں آتا ہے مانتے ہیں جو نہیں آتا اس کا انکار کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے اپنی عقل کو مانتے لہذا ان لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا جبکہ قرآن کے اندر بھی اس کا اشارہ موجود ہے پرسرات کا اور حدیث کے اندر سراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے اور اس پر تمام علماء کا سلب سارم کا اجماع ہے لہذا قیامت کے دن چیز واقع ہوگی آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سفارش کا صفات کا ذکر کریں گے اس لیے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابراہین قیامت کے دن ہمیں پرسرات سے جو ہے پار کرائے اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں جو ہے صلاحات مستقیم پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں جو انبیاء اور صلاح ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت اور ان کی میت نصیف اور جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ محمد ولا علیہ و صابین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ